تین سازشوں پر کام شروع ہو گیا اگر ہم نے بھی تین کام کر لیے یہ تینوں سازشیں ٹوٹ جائیں گی پہلی سازش تیار ہو چکی ہے افغانستان میں عمارت اسلامیہ افغانستان جو ہماری نظر میں صابت اللہ کی طرح مقدس ہے اس لیے کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو زندہ کیا ہے گلی کوچوں میں زندہ کیا ہے تھانوں میں عدالتوں میں زندہ کیا ہے رب کے قرآن کو نافذ کیا ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کیا ہے یہ طالبان ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے سازش تیار ہو چکی ہے طالبان میں بغاوت کرا دی جائے طالبان میں کچھ لوگوں کو کھڑا کیا جائے جو ان کے خلاف امیر المومن مومنین کے خلاف بغاوت کریں گے طالبان کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک بڈھے سڑی ظاہر شاہ کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اپنے دماغ سے سوچ نہیں سکتا اپنی زبان سے بول نہیں سکتا اپنے پیٹ سے کھا نہیں سکتا جسے گیس لگا کے چارج کیا جاتا ہے اسے لا کے امیر المومنین جیسے خوشبودار معطر اور مرد جرنیل کی جگہ بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کندہار کی مطلب کو ناپاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سارے سازش تیار ہو رہی ہے کراچی سے لے کے نیو یارک تک اس سازش کے تانے بانے بنے جا چکے ہیں دوسری سازش جہادی تنظیموں پہ پابندی لگا دی جائے حرکت المجاہدین پہ لگائی جا چکی ہے جیش محمد پہ پرسو اعلان کرنے کی تیاری ہے حرکت الجہاد الاسلامی پہ لگائی جا رہی ہے اس کے بعد اس کے لیڈروں کو گرفتار کیا جائے گا ان کو پابند سلاسل کیا جائے گا جب یہ بند ہو جائیں گے تیسرے نمبر پہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا سمیع الحق صاحب اہل مدارس اہل تصور کو اس پہ ہاتھ ڈالا جائے گا جب یہ سارا سلسلہ ختم ہوگا پاکستان کو امریکہ کی شکار گاہ بنا دیا جائے گا لیکن میں آپ سے بھروسہ کر کے کہتا ہوں ایک اللہ پہ اعتماد کر کے کہتا ہوں یہ تینوں سازشیں بھی دفن ہوں گی اور سازش کرنے والے بھی دفن ہوں گے